اسود کہتے ہیں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتا گدھا اور عورت نماز کو توڑ دیتے ہیں تو وہ کہنے لگیں کیا میں لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہی کہ انہوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے حالانکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی تو چارپائی کی پاؤں والی طرف سے کھسک جاتی اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کروں حدیث نمبر اٹھارہ سو بیانوے مسن احمد